تو کیسا ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک ناؤ اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر بالکل پوری دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا